و رحمت کا ہے سبب ملتا ہے ہر کسی کو یہ اس کے نصیب سے کہ رخ تو ہوتے ہیں جانب کعبہ دل بسوئے حبیب رہتے ہیں رخ تو ہوتے ہیں جانب کعبہ دل بسوئے حبیب رہتے ہیں اور اہل دل سے سنا ہے یہ اکثر دور والے قریب رہتے ہیں اہل دل سے سنا ہے یہ اکثر دور والے قریب رہتے ہیں کہ مجھے دوری سے تیرا قرب حاصل ہوتا جاتا ہے مجھے دوری سے تیرا قرب حاصل ہوتا جاتا ہے کہ سیکل درد سے آئی نئے دل ہوتا جاتا ہے میں جتنا بے نو میں جتنا بے نیاز فکر منزل ہوتا جاتا ہوں میں جتنا بے نیاز فکر منزل ہوتا جاتا ہوں اسی نسبت سے مجھ سے قرب ساحل ہوتا جاتا ہے میں جتنا بے نیاز فکر منزل ہوتا جاتا ہوں اسی نسبت سے مجھ سے قرب ساحل ہوتا جاتا ہے کہ عشق میں عشق کا حاصل نہیں دیکھا جاتا عشق میں عشق کا حاصل نہیں دیکھا جاتا اور تہ دریا کا بھی ساحل نہیں دیکھا جاتا عشق میں عشق کا حاصل نہیں دیکھا جاتا اور تہ دریا کا بھی ساحل نہیں دیکھا جاتا کہ سارا حصول عشق کی ناکامیوں میں ہے سارا حصول عشق کی ناکامیوں میں ہے اور جو عمر رائے گاہ ہے وہی رائے گاہ نہیں سارا حصول عشق کی ناکامیوں میں ہے جو عمر رائے گاہ ہے وہی رائے گاہ نہیں کہ جو بچ گئے وہ ڈوبے جو ڈوبے وہ پار اترے جو بچ گئے وہ ڈوبے جو ڈوبے وہ پار اترے ساحل پہ یہاں دھارا دھارے پہ کنارا ہے جو بچ گئے وہ ڈوبے جو ڈوبے وہ پار اترے ساحل پہ یہاں دھارا دھارے پہ کنارا ہے کہ بن گئے وہ سہلیے جس نے تیرے ظلم و ستم بن گئے وہ سہلیے جس نے تیرے ظلم و ستم اور مٹ گئے وہ جن پہ تیری مہربانی ہو گئی مٹ گئے وہ جن پہ تیری مہربانی ہو گئی چنانچہ اس بات کا تجزیہ کرتے ہوئے شرف الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ فرعون کی خوشحالی نے اور اس کی فراخی نے اس کو تکبر میں ڈال دیا اور عادت الہیہ یہ ہے کہ کبھی لے کے امتحان دیا کرتا ہے لیا کرتا ہے اور کبھی دے کر امتحان لیا کرتا ہے کہ نہ بیٹھ مطمئن دل کہ ہے یہ نادانی نہ بیٹھ مطمئن اے دل کے ہے یہ نادانی وہ امتحان سے گریزاں ہے امتحان کے لیے نہ بیٹھ مطمئن اے دل ہے یہ نادانی وہ امتحان سے گریزاں ہے امتحان کے لیے اور یہی معاملہ پیش آیا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ جبری امی حاضر خدمت ہوئے عرض کیا کہ آئے محمد اگر حکم دو تو اس پہاڑ کو سونے کا کر دیا جائے نہ بیٹھ متما دل کہ ہے یہ نادانی وہ امتحا سے گریزا ہے امتحا کے لیے تبسم فرمایا سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرئی محمد تو یہ چاہتا ہے کہ ایک دن کھائے تو شکر کرے اور ایک دن نہ کھائے تو صبر کرے محمد یہ چاہتا ہے کہ ایک دن کھائے تو شکر کرے اور ایک دن نہ کھائے تو صبر کرے اس سلسلے میں اتباع یاد آتی ہے ایک ولی کی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں فوائد الفوائد میں حضرت حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کہ کبھی کبھی اپنی والدہ محترمہ سے یہ فرمایا کرتے کہ مادر مہربان ہم اللہ کے مہمان کب ہوں گے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب جانتے ہو کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی بھوکا سو جاتا ہے تو اللہ کے مہمان ہوا کرتا ہے دیکھا نا فرمایا سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی بھوکا سو جاتا ہے تو اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی طرف لوٹ رہے ہیں اور اپنی والد محترمہ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے مہمان کب ہوں گے مطلب کیا ہے کہ ہم فاقے سے کب گزریں گے یہی علاج ہے بالمثل لسی کا نام ہے صبر یہی علاج ہے بالمثل لسی کا نام ہے صبر کہ چوٹ کھائے ہوئے دل پہ چوٹ کھائے جا یہی علاج ہے بالمثل اسی کا نام ہے صبر کہ چوٹ کھائے ہوئے دل پہ چوٹ کھائے جا کہ ہرا ہونے تو دو اس زخم دل کو ہرا ہونے تو دو اس زخم دل کو پھرا کر اس چمن کی سیر کرنا ہرا ہونے تو دو اس زخم دل کو پھرا کر اس چمن کی سیر کرنا چنانچہ یہ شاعری نہیں بلکہ حدیث ہے فرمایا جناب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام انبیاء کے مسائب مجھ اکیلے پر ختم کر دیے گئے تمام انبیاء کے مسائب مجھ اکیلے پر ختم کر دیے گئے کہ کو کیوں جفائے خاص کے قابل سمجھتے ہیں کو کیوں جفائے خاص کے قابل سمجھتے ہیں یہ راز دل ہے اس کو محرمان دل سمجھتے ہیں کو کیوں جفائے خاص کے قابل سمجھتے ہیں یہ راز دل ہے اس کو محرمان دل سمجھتے ہیں کہ مال و ذر بخشش روزانہ خالق ہے مگر مال و ذر بخشش روزانہ خالق ہے مگر غم کی نعمت بھی سمجھ کر وہ عطا کرتا ہے مال و بخشش روزانہ خالق ہے مگر غم کی نعمت بھی سمجھ کر وہ عطا کرتا ہے چنانچہ اتنی تمہید کے بعد میں قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت کی طرف آپ کو لے چلوں صبر جمیلا صبر کرو اے محمد اے رسول اے ہادی جو صبر کرنے کا حق ہے تو معلوم ہوا کہ ایک صبر بچوں والا ہوا کرتا ہے اور ایک صبر بڑوں والا ہوا کرتا ہے تو بچے والا صبر جو ہے اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ذوف نے دل کو تڑپنے نہ دیا ذوف نے دل کو تڑپنے نہ دیا ہو گیا نام شکے بائی کا ذوف نے دل کو تڑپنے نہ دیا ہو گیا نام شکے بائی کا اور رب تبارک کو تالا جب اپنے محبوب سے بے اختیاری صبر کا متمنی نہیں ہے آرزو مند نہیں ہے بلکہ اختیاری صبر کا متمنی ہے کہ بخشش کی آب رو نہیں رہتی نمود سے بخشش کی آب رو نہیں رہتی نمود سے یوں بخش دو کہ اہل خطا کو خبر نہ ہو بخشش کی آب رو نہیں رہتی نمود سے یوں بخش دو کہ اہل خطا کو خبر نہ ہو چنانچہ طائف کا میدان ہے کتنے لوگ وہاں سن رہے تھے کھڑے ہوئے کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے سے خون بہ رہا تھا مجھے پرواہ نہ تھی رسوائیاں ہوتی زمانے میں مجھے پرواہ نہ تھی رسوائیاں ہوتی زمانے میں ستم تو یہ ہے تم ہستے ہو میرے کے وہ داما پر مجھے پرواہ نہ تھی رسوائیاں ہوتی زمانے میں ستم تو یہ ہے تم ہنستے ہو میرے جیب و داما پر اس لیے کہ اہل مکہ نے جب کسی طرح سن کر نہ دی تو آپ نے سوچا کہ شاید اہل طائف والے متوجہ ہو جائیں چلی آندھی تو آندھی سے شکایت کیا گلا یہ ہے چلی آندھی تو آندھی سے شکایت کیا گلا یہ ہے کہ مالی دیکھتا ہو اور لڑ جائے باہر اپنی چلی آندھی تو آندھی سے شکایت کیا گلا یہ ہے کہ مالی دیکھتا ہو اور لڑ جائے باہر اپنی شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اہل طائف نے گالیاں بھی بکتے جاتے تھے اور پتھر بھی مارتے جاتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ اتنے گھائل ہو گئے کہ جسم کے ہر حصے سے تو خون بہی رہا تھا لیکن اب ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کے جسم مبارک کو سہارنے کے قابل اب قوت باقی نہ رہی چنانچہ وہ پہاڑ اب بھی طائف میں موجود ہے جہاں کوہنی مبارک کو ٹیک دیا آپ نے کہ اب کچھ سہارا مل جائے لیکن وہ بھی سہارا نہ بن سکی اور آپ بیٹھ گئے مسکرانے اور ہنسنے کو کلیجا چاہیے مسکرانے اور ہنسنے کو کلیجا چاہیے جب چراغ زندگانی ہو ہوا کے سامنے مسکرانے اور ہنسنے کو کلیجہ چاہیے جب چراغ زندگانی ہو ہوا کے سامنے کہ بشر کے واسطے مشکل ہے اور بہت مشکل ہے بشر کے واسطے مشکل ہے اور بہت مشکل تغیرات کی دنیا میں وزدار رہے بشر کے واسطے مشکل مشکل ہے اور بہت تغیرات کی دنیا میں وزدار رہے کہ حافظ اسی کا نام ہے میرا بندگی حافظ اسی کا نام ہے میرا بندگی سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے حافظ اسی کا نام ہے میرا بندگی سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے کہ زاہداسا نہ سمجھ اس کو محبت کی نماز زاہداسا نہ سمجھ اس کو محبت کی نماز گھر سے آ کر کے وضو خون جگر سے پہلے نہ سمجھ محبت کی نماز گھر سے آ کر کے وضو خون جگر سے پہلے کہ جب یہ سجدے میں ہو اور موت دروازے پہ دے دستک جب سجدے میں ہو اور موت دروازے پہ دے دستک جناب دستخنا خرکانے نماز عاشقاں سمجھے جب سجدے میں ہو اور موت دروازے پہ دے دستک جناب شیخ ارکان نماز عاشقاں سمجھے کہ عشق میں یوں ادا ہوئی ہے نماز عشق میں یوں ادا ہوئی ہے نماز جھکے نہ پھر نیاز عشق میں یوں ادا ہوئی ہے نماز جھکے اٹھی نہ پھر جبین نیاز تو صبر جمیلا صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر کرنے کا حق ہے طائف کے میدان میں گھائل ہوئے کھڑے ہوئے ہیں ایسے نازک موقع پر جبریل امی آ گئے عرض کیا کہ اے محمد پہاڑ کا فرشتہ میرے ساتھ ہے اگر حکم دو تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اس لیے کہ طائف جو ہے وہ سطح سمندر سے قریب سوا چھ ہزار فٹ بلند ہے ظاہر ہے کہ اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ دشمنوں کا بیک جنبش لب کما ہو جائے لیکن ثبوت رحمت اللہ اور کیا ہوگا ثبوت رحمت المینی اور کیا ہوگا محمد کو ہمر رحمت کہے دشمن محمد کا ثبوت رحمت المینی اور کیا ہوگا محمد کو ہمر رحمت کہے دشمن محمد کا کہ وہ ہر عالم کی رحمت تھے وہ جس عالم میں رہ جاتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے وہ جس عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا وہ ہر عالم کی رحمت تھے وہ جس عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا اور قبل اعلان نبوت بھی جو کہلایا امی قبل اعلان نبوت بھی جو کہلایا امی مصطفیٰ ما جا رحمت لالمی قبل اعلان نبوت بھی جو کہلایا امی مصطفیٰ ما جا اللہ عالمی تو فرشتہ موجود ہے جبریل یامی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے معمور کیے گئے نہ بیٹھ مطمئن ہے دل کہ ہے یہ نہ وہ امتحان سے گریزاں ہے امتحان کے لیے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے جسم زخموں سے چور چور ہے اب کھڑے ہونے کا بھی سہارا نہیں رہ گیا بیٹھنے کا بھی سہارا نہیں خون جم جم کے کے پاپوش مبارک میں اکٹھا ہو گیا ہے اور پیر متورم کر گئے تھی حقیقت میں وہی منزل مقصد ہے حقیقت میں وہی منزل مقصد جذبی جس جگہ تجھ سے قدم آگے بڑھایا نہ گیا تھی حقیقت میں وہی منزل مقصد جذبی جس قد جس جس جس طرح تُس سے قدم آگے بڑھایا نہ گیا چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کیا جبری محمد کو امید ہے کہ ان بروں میں سے اچھے بھی پیدا ہوں اے جبریل محمد کو امید ہے کہ ان بروں میں سے اچھے بھی پیدا ہوں گے دوسرا موقع میدان میں گھر گئے ہیں کفار و مخالفین بڑھ بڑھ کے یوں آ گئے کہ آج خاتمہ ہو جائے گا جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن عادت الہیہ کی کسے خبر ہے کہ جنہیں پامال کرنا چاہتی ہے فطرت گلچی جنہیں پامال کرنا چاہتی ہے فطرت گلچی انہیں توڑے ہوئے پھولوں کو دنیا سر چڑھاتی ہے جنہیں پامال کرنا چاہتی ہے فطرت گلچی انہیں توڑے ہوئے پھولوں کو دنیا سر چڑھاتی ہے چنانچہ آڑے آئے وہاں بھی زخموں سے چور ہیں دندان مبارک شہید ہو چکے چند صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو بدعا فرما دیجئے مخالفین کے ستم کی حد ہو گئی ہے فرماتے ہیں کہ اے ساتھیوں اے جانساروں محمد دنیا میں بد دعا کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے محمد دنیا میں بد دعا کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے تیسرا موقع آج عجیب انداز سے دعا فرما رہے ہیں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں بار گائے حدیت میں حاضر ہیں گویا گر گرا کر عرض کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم اگر محمد مرعوب ہو کر مغلوب ہو کر اپنی امت کے حق میں بد دعا کر بھی بیٹھے تو اس کو بھی میری امت کے حق میں دعا کر کے لگانا اگر محمد مروب ہو کر مغلوب ہو کر اپنی امت کے حق میں بد دعا کر بھی بیٹھے تو اے پروردگار عالم میری امت کے حق میں اسے دعا کر کے لگانا چوتھا موقع جب آخری وقت آیا ہے جناب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرائیل سے مخاطب ہوئے حدیث میں آتا ہے کہ اسرائیل جاکنی کی جتنی شدت ہو سکتی ہے آج محمد پر ختم کر دو تاکہ میری امت پر جاکنی کی شدت باقی نہ رہے اے, جی، اسرائیل جاکنی کی جتنی شدت ہو سکتی ہے مجھ پر ختم کر دو تاکہ پھر میری امت پر جاکنی کی شدت باقی نہ رہے عجیب تضاد معلوم ہوتا ہے قرآن کے اندر ارشاد ہوتا ہے محمد تم اب عبادت کی کثرت کو کم کر دو اس لیے کہ پیر تمہارے متورم کر جاتے ہیں اور یہ ہم سے دیکھے نہیں جاتے میرے آپ کے معلومات اور علم کے لحاظ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محمد ابھی تو کم اٹھتے ہو اب زیادہ اٹھا کرو لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا علی قلیلا اے محمد اپنے اٹھنے کے وقفے کو عبادت کے وقفے کو کم کر دو اور دوسری جگہ کیا ارشاد ہوتا ہے کہ فصبر صبرن جمیلا اپنے صبر کو اور حسین کر دو کہ غم میسر ہے تو اس غم کو غم کونین بنا غم میسر ہے تو اس غم کو غم کونین بنا اور دل ہنسی ہے تو محبت بھی ہنسی پیدا کر غم میسر ہے تو اس غم کو غم کونین بنا دل ہنسی ہے تو محبت بھی ہنسی پیدا کر کہ حسین دل متبسم نگاہ پیدا کر حسین دل متبسم نگاہ پیدا کر پھر ایک لطیف سی ہلکی سیاہ پیدا کر حسین دل متبسم نگاہ پیدا کر پھر ایک لطیف سی ہلکی سی آہ پیدا کرے وجہ کیا ہے فرمایا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں جو بہتات ہوگی نہ نمازیوں کی ہوگی نہ روزے داروں کی ہوگی نہ حاجیوں کی ہوگی نہ زکاتیوں کی ہوگی بلکہ شکستہ دلوں کی ہوگی فرمایا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں جو بہتات یا کثرت ہوگی نہ نمازیوں کی ہوگی نہ روزے داروں کی ہوگی نہ حاجیوں کی ہوگی نہ زکاتیوں کی ہوگی بلکہ شکستہ دلوں کی ہوگی کہ تیرے دل کے ٹوٹنے پر ہے کسی کو ناز کیا کیا تیرے دل کے ٹوٹنے پر ہے کسی کو ناز کیا کیا تجھے ہے جگر مبارک شکست فاتحہ نہ تیرے دل کے ٹوٹنے پر ہے کسی کو ناز کیا کیا تجھے ہے جگر مبارک شکست فاتحہ نہ کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے آئینے نے گساز میں تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے آئینے نے ساز میں کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں شرف الدین ہمڑی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہر چیز ٹوٹنے کے بعد اپنی قیمت کھو دیا کرتی ہے سوائے دل کے کی اس کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے الدین رحم علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہر چیز ٹوٹنے کے بعد اپنی قیمت کھو دیا کرتی ہے سوائے دل کے کہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے کہ غم و میں خانہ کمی جسے نہیں غم و میں خانہ کمی جس میں نہیں اور دل و پیمانہ کے بھرتا ہی رہا غم و میں خانہ کمی جس میں نہیں اور دل و پیمانہ کہ بھرتا ہی رہا کہ جب مخاطر کوئی کرتا ہی رہا جب مخاطر کوئی کرتا ہی رہا اور دل شیر آزا بکھرتا ہی رہا تو عجیب تضاد معلوم ہوتا ہے فصبر صبرن جمیلا صبر میں اور حسن اور عبادت میں اور کمی تو یا تو تضاد ہے یا تضاد نہیں لہذا قرآن کا قرآن سے تضاد نہیں ہو سکتا حدیث کا حدیث سے تضاد نہیں ہو سکتا اور قرآن کا حدیث سے تضاد نہیں ہو سکتا حدیث قرآن سے تضاد نہیں ہو سکتا تو اب معلوم ہوا کہ علم کے جہل سے بہتر ہے کہ ہو جہل کا علم علم کے جہل سے بہتر ہے کہ ہو جہل کا علم میرے دل نے یہ دیا درس بصیرت مجھ کو علم کے جہل سے بہتر ہے کہ ہو جہل کا علم میرے دل نے یہ دیا در سے بصیرت مجھ کو جس کو اقبال لکھتا ہے کہ اہل دانش عام ہے کمیاب ہیں اہل نظر اہل دانش عام ہے کمیاب ہیں اہل نظر کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا عیاب اہل دانش کمیاب ہے اہل نظر کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا عیاب کہ ایسے بھی مدارج بخشے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کو ایسے بھی مدارج بخشے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کو مر جائیں تو زندہ ہوتے ہیں لڑ جائیں تو عزت ہوتی ہے ایسے بھی مدارج بخشے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کو مر جائیں تو زندہ ہوتے ہیں لڑ جائیں تو عزت ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ تضاد نہیں عقلوں کا تضاد ہو سکتا ہے کج فہمی اور کم فہمی کا تضاد ہو سکتا ہے نہ قرآن کا تضاد قرآن سے ہو سکتا ہے نہ حدیث کا تضاد قرآن سے ہو سکتا ہے نہ حدیث کا حدیث سے تضاد ہو سکتا ہے تو پھر کیا بات سامنے آئی وہی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے مکتوب میں تحریر فرما رہے ہیں کہ نماز روزہ حج اور زکوٰۃ جو ہے یہ مقدمہ مضمون تو ہے مضمون نہیں نماز روزہ حج اور زکوٰۃ جو ہے یہ مقدمہ مضمون تو ہے مگر مضمون نہیں جس کو اقبال لکھتا ہے تو اس کی شاعری معلوم ہوتی ہے حالانکہ اقبال کی شاعری نے اس کا ساتھ نہیں دیا بلکہ جب عرفان میں ڈوبا جب ساتھ دیا اپنے علم کے بارے میں جہل کا اعتراف کر رہا ہے اقبال تو لکھتا ہے کہ انجام خیرت ہے بے حضوری اقبال خود لکھ رہا ہے انجام خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری اور پھر اپنے علم سے بیدار ہو کر دعا کر رہا ہے یا دعا کرنا سکھا رہا ہے کہ عطا اطلاف کا سوزے درو کر عطا اطلاف کا سوزے درو کر شریک زمرہ لا یحزنو کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر بیدم کی بات یاد آتی ہے کہ جان دی ہم نے تو پائی مر کے جان جان دی ہم نے تو پائی مر کے جان دم دم میں جب تک دم رہا بے دم رہا جان دی ہم نے تو پائی مر کے جان دم میں جب تک دم رہا بے دم رہا کہ عقل کو آج ہے کیوں بے خبری کا شکوا عقل کو آج ہے کیوں بے خبری کا شکوا جس طرح کو اور کو ہو بے بصری کا شکوا عقل کو آج ہے کیوں بے خبری کا شکوا جس طرح کو اور کو ہو بے خبری کا شکوا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی چانچ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ جس کی بزبانی اور بسلوکی کی وجہ سے ڈر کے لوگ اس کی عزت کریں وہ جہنمی ہے اے عائشہ جس کی ببانی اور بسلوکی کی وجہ سے ڈر کے لوگ اس کی عزت کریں تو وہ جہنمی ہے تو معلوم ہوا کہ اگرچہ نمازی ہو اگرچہ روزے دار ہو اگرچہ حاجی ہو اگرچہ زکاتی ہو کہ شان نماز ہے یہی شرح نیاز ہے یہی شان نماز ہے یہی شرح نیاز ہے یہی اجڑے گھروں میں دل بنا ٹوٹے دلوں سے پیار کر شان نماز ہے یہی شرح نیاز ہے یہی اجڑے گھروں میں دل بنا ٹوٹے دلوں سے پیار کر تو فصبر صبرن جمیلا جب صبر میں حسن ہوگا تو عبادت میں بھی حسن ہوگا کہ عشق اللہ محدود جب تک رہنما ہوتا نہیں عشق اللہ محدود جب تک رہنما ہوتا نہیں زندگی سے زندگی کا حق ادا ہوتا نہیں اور عبادت کا حسن کسے کہتے ہیں مجھے الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی دو قسمیں ایک صورت عبادت ہے دوسرے حقیقت عبادت ہے سرمایہ کہ صورت ہے عبادت کا حقیقی نتیجہ یا الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ آدمی کا تکبر ہے بڑائی ہے اکڑ اکڑ کے چلنا ہے کہ ظاہر تیری نماز کا انداز ہائے ہائے ظاہر تیری نماز کا انداز ہائے ہائے اور احسان گویا کر دیا پروردگار پر ظاہر تیری نماز کا انداز ہائے ہائے اور احسان گویا کر دیا پروردگار پر کہ زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال یا مسلمہ کی طرف رہے یا برہما کی طرف زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال یا مسلمہ کی طرف رہے یا برہما کی طرف آج بھی آنکھیں تماشا دیکھتی ہیں کہ اگر اتفاق سے کوئی پانچ وقت کی نماز پڑھنے والا نظر آ جاتا ہے اور اتفاق سے سامنے والا بے نمازی ہے تو حقارت کی نظریں اس پر پڑتی ہوئی نظر آتی ہیں حالانکہ معاملہ اس کا مزاق ہے کہ گناہ گار کے دل سے نہ بچ کے چل زاہد گناہ گار کے دل سے نہ بچ کے چل زاہد یہیں کہیں تیری جنت بھی پائی جاتی ہے گناہ گار کے دل سے نہ بچ کے چل زاہد یہیں کہیں تیری جنت بھی پائی جاتی ہے کہ زاہد کو جس قدر خفگی میں کشوں سے ہے زاہد کو جس قدر خفگی میں کشوں سے ہے اتنا تو آسیوں سے خدا بھی خفا نہیں زاہد کو جس قدر خفگی میں کشوں سے ہے اتنا تو آسیوں سے خدا بھی خفا نہیں چنانچہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحبزادے گناہ گار سے نہیں گناہ سے نفرت کیا کر کیسی سچی اور سامنے کی بات ہے فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے گناہ گار سے نہیں گناہ سے نفرت کیا کر کہ اپنی جنت کی فکر کر وائز اپنی جنت کی فکر کر وائز میری جنت تو مجھ سے دور نہیں اپنی جنت کی فکر کر وائز میری جنت تو مجھ سے دور نہیں چنانچہ دور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف لے چلو رحمت اللہ علیہ الغوثیہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا معاملہ یہ تھا یہی شہر مدینہ ہے جب بھی جس آن بھی مسجد نبوی سے آواز اذاں بلند ہوتی چہرے کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا ٹانگیں کاپنے لگتی اور یہ کہتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب روانہ ہوا کرتے کہ اہلی خدا کے حضور حاضری کا وقت آ گیا ہے کون علی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے علی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا لیکن عادت الہیہ جب پیش پیش ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حضرت علی کے لیے کیسے بدل جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ ایمان بین رجائے والخوف ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کیسے مطمئن ہوتے آواز ازاں جب گوش مبارک میں آتی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے تو چہرے کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا اور یہ کہتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب روانہ ہوا کرتے کہ خدا کے حضور حاضری کا وقت آ گیا شوق کہتا ہے چلا چل کوئے جانا کی طرف شوق کہتا ہے چلا چل کوئے جانا کی طرف اور لفظ کہہ رہی ہے اب نہ جانا چاہیے شوق کہتا ہے چلا چل کوئے جانا کی طرف لفظ شیپا کہہ رہی ہے اب نہ جانا چاہیے حسین بن علی بن حسین جن کو اصطلاح میں امام زین العابدین کہتے ہیں حج کا موقع ہے لبیک بآواز بلند نہیں پڑھ رہے ہیں ساتھیوں نے پوچھا اے امام سارے ہی لوگ احرام میں ہیں سبھی لبیک پکار رہے ہیں آپ کیوں خاموش ہیں کہا کہ واللہ اپنی کوتا عملی کا اس قدر احساس ہے کہ میں اللہ کو پکاروں اور ادھر سے لالبے کی صدا نہ آ جائے کہ میں نے قبول نہ کیا اس شرم کے مارے زور سے نہیں پڑھ رہا ہوں اے خدا کا کیا دوں میں جواب اے خدا پرس اعمال کا کیا دوں میں جواب اس قدر جرم کیے ہیں کہ مجھے یاد نہیں اے خدا پرس اعمال کا کیا دوں میں جواب اس قدر جرم کیے ہیں کہ مجھے یاد نہیں سیدنا عمر فاروق لال حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے جد سیدنا عمر فاروق لال کا قول نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوتاہی عمل کی وجہ سے کوئی جہنم میں جائے گا تو یقین ہے کہ عمر کے علاوہ دوسرا نہیں ہوگا اور فرماتے ہیں کہ اگر مولا کی کریمی اور رحیمی کی وجہ سے کوئی جنت میں جائے گا تو یقین ہے کہ پہلا شخص بھی عمر ہی ہوگا اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی کچھ کہے تو رسم نے جسے ایما بنا دیا اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی کچھ تو رسم نے جسے بنا دیا تو اب معلوم ہوا کہ صبر عبادت کا نتیجہ ہے اور صبر کا نتیجہ عبادت نہیں ہے دیکھیے نا عبادت کا نتیجہ کیا ہے صبر ہے صبر کا نتیجہ عبادت نہیں ہے اسی لیے فرماتے ہیں کہ عائشہ جس کی بسلوکی اور بزربانی کی وجہ سے ڈر کے لوگ اس کی عزت کریں وہ جہنمی ہے تو معلوم ہوا کہ اگرچہ نمازی ہو اگرچہ روزے دار ہو اگرچہ حاجی ہو اگرچہ زکاتی ہو حدیث سے گرامی آ جاتی ہے فرماتے ہیں خدا کی قسم و مومن نہیں خدا کی قسم و مومن نہیں خدا کی قسم و مومن نہیں خدا کی قسم و مومن نہیں کہ جس کی بد زبانی اور بسلوکی کی وجہ سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں اور جس کے دوست محفوظ نہ ہوں جس کے عزیز محفوظ نہ ہو جس کے متعلقین محفوظ نہ ہوں تو اب معلوم یہ ہوا کہ جنہوں نے عبادت کو مندر سمجھ لیا ہے وہ دھوکے میں اس لیے کہ عبادت فرشتوں سے زیادہ کوئی کر نہیں سکتا ہے یہ جوش بیان نہیں بلکہ حدیث فرمایا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض فرشتوں کے وہ گروہ ہیں کہ جن کا ازل سے ابد تک کام حالت قیام میں رہنا ہے نہ رکو کرتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں اس سے لمبا کوئی قیام ہو سکتا ہے ازل سے ابد تک حالت قیام میں پھر اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ بعض فرشتوں کے گروہ وہ ہیں کہ جن کا ازل سے ابد تک کام حالت رکو میں رہنا ہے اب اس سے طویل رکو ہو سکتا ہے پھر فرمایا کہ بعض فرشتوں کے گروہ ہیں کہ جن کا عادت سے ابد تک کام حالت سجدہ میں رہنا ہے تو اس سے زبردست سجدہ ہو سکتا ہے تو جب اتنا طویل قیام نہیں ہو سکتا اتنا طویل رکو نہیں ہو سکتا اتنا طویل سجدہ نہیں ہو سکتا تو آدمی اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں پر کیوں برتر ہو گیا وہی سیدھی سی بات جسے شاعرانہ انداز سے کسی نے کہا ہے کہ رخ روشن کے آگے شم رکھ کر وہ یوں کہتے ہیں رخ روشن کے آگے شمر رکھ کر وہ یوں کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے رخ روشن کے آگے شمر رکھ کر وہ یوں کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے یا میرے دادا کی بات یاد آتی ہے لکھتے ہیں کہ رہ کے دنیا میں بھی دنیا سے ملوث کرنا ہو رہ کے دنیا میں بھی دنیا سے ملوث کرنا ہو استفا دل چاہیے اس پارسائی کے لیے رہ کے دنیا میں بھی دنیا سے ملوث کرنا ہو استفا دل چاہیے اس پارسائی کے لیے پھر لکھتے ہیں آگے کہ در بدر گھومنے پھرنے سے بھلا کیا حاصل در بدر گھومنے پھرنے سے بھلا کیا حاصل قابل سیر اگر دل کا گلستہ نہ ہوا در, در بدر گھومنے پھرنے سے بھلا کیا حاصل قابل سیر اگر دل کا گلستہ نہ ہوا کہ ترستے کیا شہیالی مقام پانی کو ترستے کیا شہ علی مقام پانی کو ترس گیا شہ علی مقام کو پانی کیا شہ علی مقام پانی کو ترس گیا شہ علی مقام کو پانی کہ غم حسین میں نہر فراز سے اب تک غم حسین میں نہر فراز سے اب تک جو موج اٹھتی ہے سر پھوڑتی ہے ساحل اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نانا کا معاملہ ہو یا نواسوں کا معاملہ ہو وہ صحابہ کا معاملہ ہو یا متبعین کا معاملہ ہو یہ صورت عبادت سے نکل کر حقیقت عبادت پہ کھڑے ہو گئے کہ ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوا نہ گلا ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوا نہ گلا اہل تسلیم و رضا کا تو یہ دستور نہیں ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوا نہ گلا اہل تسلیم و رضا کا تو یہ دستور نہیں اور تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو یہ مولانا محمد علی جوہر نے اس وقت کہا تھا جب بیٹی بستر ملک میں تھی اور یہ خود جیل میں تھے ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوا نہ گلا اہل تسلیم و رضا کا تو یہ دستور نہیں اور تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں تو اب معلوم ہوا کہ عبادت جو ہے جسے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کہتے ہیں یہ مقدمہ مضمون ہے مضمون نہیں اس کو لطیف اشارہ اقبال کرتا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چلا گے راہ ہے منزل نہیں ہے دوسری طرف اقبال اشارہ کرتا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان قاہی ہے فقط اندو دل گیری کہ مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیا با میں سلمانی و فاروقی اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیا با میں سلمانی و فاروقی تو اب معلوم ہوا کہ تضاد تو نہیں ہے لیکن یہ عقل کا تضاد ہے یا علمی لا علمی کا تضاد ہے فضبر صبرن جمیلا اے محبوب جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں تمہاری عبادت سے مطمئن ہو گیا اور مطمئن ہو کر تمہیں کمی کی طرف لا رہا ہوں لیکن اے محمد جہاں تک مخلوق کا معاملہ ہے صبر تو گود سے گور تک جائے گا اس کا کوئی آخر نہیں ہوا کرتا یہی علاج ہے بالمثل اسی کا نام ہے صبر کہ چوٹ کھائے ہوئے دل پہ چوٹ کھائے جا تو دیکھا آپ نے تو ایک ہے ابتدا پرائمری اسٹیج جسے کہتے ہیں ایک ہے انتہا جسے فائنل کہتے ہیں گول تو جہاں معاملہ اللہ تعالی کے سے متعلق ہے وہاں کمی کی طرف رب تبارک کو تالا لا رہا ہے اور جہاں بندوں سے متعلق ہے ذاتی کی طرف لا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ نے اپنی تعریف خود سورہ فاتحہ میں کیا کی ہے الحمد للہ رب العالمین تعریف اس اللہ کی ہے جو عالم کا رب ہے تو تعریف اس محمد کی ہے جو جہان کے لیے رحمت ہے تو ربوبیت کا بار اگر جہان کی رحمت نہیں ہوں گے تو اٹھائیں گے کیسے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین اللہ کا رسول رحمت للعالمین اللہ کا قرآن حد المتقین اور رسول کی امت جماعت المحسنین دیکھ لیا اب تو بات سمجھ میں اللہ تعالیٰ رب العالمی اللہ کا رسول رحمت للعالمین اللہ کا قرآن حدل للمتقین اور رسول کی امت اور اللہ کی مخلوق جماعت المحسنین ممکن ہے کہ میری آپ شاعری سمجھیں سے تو حدیث کی طرف ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ سب ہوں ایک عورت بڑی مالدار ہیں خوب سب کو خیرات کرتی ہیں عبادات کا یہ حال ہے کہ فرض نمازیں روزے حج و زکوٰۃ تو اپنی جگہ ہیں رات بھر کھڑی ہو کر گزار دیتی ہیں صبح ہو جاتی ہے اس قدر کثرت نوافل کا معاملہ ہے تیس دن کے روزے اپنی جگہ آئے لیکن سال بھر کثرت سے روزے رکھتی ہیں تا آ کے گویا رمضان شریف آ جاتا ہے لیکن یا رسول اللہ تھوڑی سی کمی یا کجی ہے کہ زبان کی کڑوی ہے اہل محلہ پریشان ہیں یہ سن کر چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ اس عورت کو جہنمی ہونے کی بشارت دے دے سن لیا آپ نے نماز پڑھنے والی صحابیاں ہیں نماز پڑھنے والی روزہ رکھنے والی حج کرنے والی زکات دینے والی یہ تو چاروں فرض اپنی جگہ موجود ہیں نوافل کی یہ کثرت ہے کہ رات کو جا کر صبح کرتی ہیں اور نفل روزوں کی یہ کثرت ہے کہ صبح سے شام کر دیتی ہیں تجھ کو ہے جس جنتو دو پہ اے وائل یقین تجھ کو ہے جس دو یقین وہ کہیں تیرے خیال وہ وہم سے باہر نہ ہو تجھ کو ہے جس جنتو دو پہ اے وائل یقین وہ کہیں تیرے خیال وہ وہم سے باہر نہ ہو اور کہ ناز ہے شیخ کو جس راز کی آگاہی پر ناز ہے شیخ کو جس راز کی آگاہی پر وہ ہمیشہ کی طرح سر آج بھی تو جب عرض کرتے ہیں وہ صحابی کہ رات بھر نفلیں پڑھ کر صبح کرنے والی اور دن بھر روزے رکھ کر شام کرنے والی اور فر نمازیں اور روزے تو اپنی جگہ ہیں لیکن زبان کی کڑوی ہے کڑوی ہے اہل معلّہ پریشان ہیں فرمایا کہ اسے جہنمی ہونے کی خبر دے دو پھر وہی صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک عورت ہے متوسط الحال ہے یعنی دال روٹی کا سہارا ہے نہ رات کو جگ کر صبح کرتی ہیں نہ صبح رکھ کر نفلی روزے رکھ کر شام کرتی ہیں فرض نمازیں پڑھتی ہیں فرض روزے رکھتی ہیں لیکن یا رسول اللہ زبان کی اتنی شیریں ہیں کہ اہل محلہ بہت راضی اور خوش ہیں فرمایا کہ اسے جنتی ہونے کی بشارت سنا دو تو معلوم ہوا کہ میرے مولا کی مستانہ خرامی پوچھتے کیا ہو میرے مولا کی مستانہ خرامی پوچھتے کیا ہو کہ جنت جن کے قدموں میں ہے دو جن کی ٹھوکر میں میرے مولا کی مستانہ خرامی پوچھتے کیا ہو کہ جنت جن کے قدموں میں ہے دو جن کی ٹھوکر میں کہ جو ہو محبوب اس در کا تو محبوب الہی ہے جو ہو محبوب اس در کا تو محبوب الہی ہے جو ہو مردود اس در کا تو مردود خدا ٹھہرے جو ہو محبوب اس در کا تو محبوب الہی ہے اور جو ہو مردود اس در کا تو مردود خدا ٹھہرے کہ یہ نسبت عشق کی بے رنگ لائے رہ نہیں سکتی یہ نسبت عشق کی بے رنگ لائے رہ نہیں سکتی جو محبوب خدا کا ہے وہ محبوب خدا ہوگا یہ نسبت عشق کی بے رنگ لائے رہ نہیں سکتی جو محبوب خدا کا ہے وہ محبوب خدا ہوگا اور سمجھتا کیا ہے تو دیوان گانے عشق کو ظاہر سمجھتا کیا ہے تو دیوان گانے عشق کو یہ ہو جائیں گے جس جانب اسی جانب خدا ہوگا سمجھتا کیا ہے تو دیوان گانے عشق کو یہ ہو جائیں گے جس جانب اسی جانب خدا ہوگا تو اب قم اللیل الا قلیلا اے محمد اپنی عبادات میں کمی کر دو اس لیے کہ اب تمہیں معاملات میں یا صبر کی طرف زیادہ سے زیادہ صبر کرنا ہے چنانچہ کثرت کا ایک معاملہ دیکھتے چلے دور نبوبی ہے اللہ ما یافعی نظر البساتین میں ایک حسین واقعہ نقل کرتے ہیں نصف شب کے بعد مدینے میں شور بلند ہوا لوگ گھبرا کے نکل آئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا جب باہر نکل کے آئے تو دیکھا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹ پر شہر کے باہر سے اندر واپس آ رہے ہیں اور تلوار تلوار حمائل کیے ہوئے ہیں کہا ہے ساتھیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں اولی شور کی آواز سے اٹھ کر چلا گیا تھا اور تمام مدینے کا چکر لگا آیا ہوں کچھ مسافر باہر ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ اپنا آپس میں باتیں کر رہے ہیں زیادہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں بول رہے ہیں یہ اس کا شور ہے کسی دشمن نے حملہ نہیں کیا تصویر سب رن جمیلہ کہ جب سونے کا وقت ہے اے محمد تو اس وقت اٹھا کرو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والله الناس يحب المحسنين وہ لوگ جو تنگی اور فراقی میں خرچ کرتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ایسے محسنوں سے رب تبارک و تعالی محبت کرتا ہے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اس آیت پر اتار کر دیکھ لیجیے رسول اکرم کی زندگی کو پڑھو تو اول سے تاب آخر رسول اکرم کی زندگی کو پڑھو تو اول سے تاب آخر اب ثابت کرے گی اپنا عجیب ہونا عظیم ہونا رسول اکرم کی زندگی کو پڑھو تو اول سے تاب آخر اب ثابت کرے گی اپنا عجیب ہونا عظیم ہونا اللہ فی یون فکون فراخی میں پہلے خرچ کرنا دیکھ لیجئے نصف شب گزر چکی ہے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے خلوت خانے میں تشریف نہیں لے جا رہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج معمول کے مطابق آپ خلوت خانے میں تشریف نہیں لے جا رہے ہیں فرمایا کہ ابھی جو مال غنیمت ہے وہ میرے گھر میں رکھا ہوا ہے تا وقت ہے کہ یہ تقسیم نہ ہو جائے محمد آرام کرنے کے لیے گھر نہیں جا سکتا تو جب تک وہ تمام مال تقسیم نہ ہو گیا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاشا نئے نبوت میں استراحت کے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 لکی تو آقا کے آپ اوپر آ کر گر پڑی چیز رقیق بھی ہے اور گرم بھی ہے ویسے بھی آپ سوچ لیجئے کہ جب لونڈی آقا پر گر پڑے گی تو غصے کا کیا عالم ہوگا اور بشریت انبیاء کے درمیان بھی پیش پیش ہے تو اور کسی کا کیا ذکر ہے چنانچہ چہرے سے چہرہ غصے سے تمتما اٹھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ ایک تو باندھی گر پڑی دوسرے جل بھی گیا چنانچہ لولی بھی حضرت حسن اللہ عنہ کی تھی فوراً قرآن کی اس سے معاملہ شروع کیا جہاں اس کا اپنا معاملہ تھا الغیزہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں حضرت حسن اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو سرخی سے تمتما اٹھا تھا زردی کی طرف آنے لگا اسی کو اقبال نے لکھا ہے تو شاعری نظر آتی ہے لکھتا ہے کہ یا مردہ ہے یا نظر کی حالت میں گرفتار ہے یا مردہ ہے یا نظا کی حالت میں گرفتار جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے یا مردہ ہے یا نز کی حالت میں گرفتار جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے کہ آدمی اس کو نہ جانیے تو وہ کتنا ہی صاحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا سیدنا عمر فاروق فاول کا قول یاد آتا ہے فرمایا کیا ہے لوگوں لوگوں کی نمازوں کے پیچھے روزوں کے پیچھے حجوں کے پیچھے زکاتوں کے پیچھے مت دیکھا کرو یہ دیکھا کرو کہ جب غصے میں آتے ہیں تو آپ سے باہر ہو جاتے ہیں یا آدمی رہتے ہیں چنانچہ وہ سرخی جو تھی وہ زردی میں بدلنے لگی بل کا زمین وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں یہ لوگ حامل قرآن بھی ہیں اور عامل قرآن بھی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک کو تالا انبیاء سے تو وہی کے ذریعے کلام کرتا ہے اور اولیاء سے الہام کے ذریعے کلام کرتا ہے کہ راز جو سینہ فطرت میں نہا ہوتا ہے راز جو سینہ فطرت میں نہا ہوتا ہے سب سے پہلے دل عارف پہ آیا ہوتا ہے راز جو سینہ فطرت میں نہا ہوتا ہے سب سے پہلے دل عارف پہ آیا ہوتا ہے چنانچہ وہ سرخ زردی میں بدل گئی الناس آگے کا ٹکڑا پڑھا جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تبسم فرمایا حضرت حسن اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا کہ اے جا میں نے تجھے معاف کر دیا والکاظمین الغیظ واللافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے جب اس نے آخری ٹکڑا پڑا تو تبسم فرمایا اور فرمایا کہ اے لونڈی جان میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا دیکھا نا آپ نے اور وجہ کیا ہے کہ اپنی والدہ محترمہ کو مخاطب کر کے سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظ جگر سے جو فرمایا تھا کہ اے فاطمہ محمد کی بیٹی عمل کر ورنہ میری نسبت کام نہیں آئے گی دیکھا نا آپ نے فاطمہ محمد کی بیٹی عمل کر ورنہ میری نسبت کام نہیں آئے گی اور ویسے بھی اصطلاح عام اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ بھائی کچھ لکھو تو گریس مارک مل جائیں گے بغیر کچھ لکھے ہوئے آج تک گریس مارک کسی کو ملے ہیں تو معلوم ہوا کہ شان رحمت کے لیے ہی لئے بخشش مل جائے شان رحمت کے لیے ہی لئے بخشش مل جائے اور بات اتنی ہے کہ ہو جائے پشیما کوئی شان رحمت کے لیے ہی لئے بخشش مل جائے اور بات اتنی ہے کہ ہو جائے پشیما کوئی کہ گناہوں نے بھلا کب قابل انعام رکھا تھا گناہوں نے بھلا کب قابل انعام رکھا تھا مگر رحمت کو شرمائی میرے دامان خالی سے گناہوں نے بھلا کب قابل انعام رکھا تھا مگر رحمت کو شرمائی میرے دامان خالی سے فصبر صبرا جمیلا قم اللیل الا قلیلا تو معلوم ہوا کہ اب عبادت دو چیزوں سے عبارت ہو گئی عبادت دو چیزوں کا نام ہو گیا ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں دوسرے کو حقوق العباد کہتے ہیں لیکن وائے نادانی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا لوگوں نے عبادت کا نام روزہ نماز حج اور زکات کی رکھ دیا کہ پر محوث اتنا ناز کرنا ایک سیر پر محوث اتنا ناز کرنا بہتر ہے کیمیا سے دل کا گداز کرنا اکسیر پر محوث اتنا ناز کرنا بہتر ہے کیمیا سے دل کا گداز کرنا اور یہ شیر ویر نہیں بلکہ حدیث فرمایا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی کسی کو کپڑا پہناتا ہے تو پہننے والا دعا دیا ہی کرتا ہے تو اس کے لائن میں سبھی جانتے ہیں فرمایا کہ اس پہننے والے کے جسم پر پہنے ہوئے کپڑے کا جب تک ایک تار باقی رہے گا وہ اپنے پہنانے والے کے حق میں دعا کرتا رہے گا احسان کا معاملہ دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر رفتاروں کو تالا کو کسی کی عبادت کی ضرورت باقی رہ جاتی تو نوز بلّہ رب باروں کو تالا کی محتاجگی ثابت ہو جاتی اور عبادت نہ کی جاتی تو وہ رب نہ رہتا اس بات کو سمجھاتے ہوئے شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے لوگ صدیق اکبر ہو گئے ہوتے تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہ ہوتا اور اگر سارے کے سارے ابو جہل ہو گئے ہوتے تو خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہ ہوتی ابو بکر لا کے صدیق ہو گئے اور ابو جہل سرتابی کر کے زندیق ہو گیا ایک صدیق ہو گیا دوسرا زندیق ہو گیا دیکھا نے تو اللہ کلیلہ کہ جو راتوں کو اٹھتے ہو اس میں کمی کر دو مگر جو راتوں کو چکر لگاتے ہو اس میں اضافہ کر دو دیکھ لیا نا آپ نے راتوں کے اٹھنے میں کمی ہے اور راتوں کے چکر لگانے میں اضافہ ہے سن لیجئے دوسری عرض چاہیے مطاف میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو کلام ہے ایک شخص ایک بدو آیا دیہاتی تو دیہاتی ہے نا عرابی تو عرابی ہے اسے اتنی تاب نہ ہوئی کہ ابھی فرصت ہو جائے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرے دو چار منٹ تو اس نے انتظار کیا حدیث میں آتا ہے پھر چادر مبارک اس زور سے پکڑ کر کھینچی آپ کی کہ آپ کی گردن مبارک میں خراش آ گیا لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ تبسم میں فرمایا کہ ایسا ذرا پھیل گیا ہوتا اچھا بتا کیا کہنا چاہتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو نماز روزہ حج اور زکات سے نکال کر سورت سے نکال کر سیرت کی طرف جانا سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مولائے کائنات عبد القادر کی ایک رکعت قبول کر لے تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے حق بندگی ادا ہو گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مولائے کائنات حسن کا ایک سجدہ قبول کر لے تو وہ یہ سمجھے گا کہ حق بندگی ادا ہو گیا تو اب معلوم ہوا کہ جب آدمی ابدیت پر رگڑے گا تو مردود قرار دے دیا جائے گا اور ابدیت پہ ندامت کے آنسو بہائے گا تو محبوب قرار دے دیا جائے گا حدیث سن فرمایا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو دو آنسو بہت پسند ہیں دو قطرے بہت پسند ہیں ایک وہ قطرہ جو میدان جنگ میں مجاہد کے جسم سے بہتا ہے اور ایک وہ قطرہ جو نادم کی آنکھ سے بہتا ہے کہ موتی بنا کے شاہ نے کریمی نے دیکھا آپ نے اقبال کا معاملہ موتی بنا کے شاہ نے کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے موتی بنا کے شاہ نے کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے کہ چند آنسو تیری سرکار میں دیوانے کے چند آنسو تیری سرکار میں دیوانے کے ہو جو مقبول تو دریا تیرے میں خانے کے چند آنسو تیری سرکار میں دیوانے کے ہو جو مقبول تو دریا تیرے میں خانے کے اور معاملہ مجاہدے پر کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتا پھر ایک واقعہ یاد آتا ہے حضرت علی کرملا وجہ ذات گرامی ایک مسجد میں ستو گھول کے کھا رہی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا لنگر جاری ہے اسی شریف میں ایک اجنبی آیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر سے کھانا کھا کے آیا اور دیکھا کہ ایک بڑے میاں جو ہیں وہ ستو گھول کے کھا رہے ہیں ہاتھ پکڑ لیا جانتا نہ تھا کہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہا بڑے میاں تمہیں خبر نہیں کہ حسن کا لنگر جاری ہے کچھ جواب نہیں دیا سوچا کہ یا تو بدماغ ہیں یا بولنا نہیں آتا چھوڑ دیا حضرت حسن کے پاس پہنچا کہا حسن تم بھی عجیب آدمی ہو میں ابھی تمہارے لنگر سے کھا کے گیا ہوں ایک بوڑھا آدمی بڑے میاں جو ہیں وہ سب تو بول کر مسجد میں کھا رہے ہیں ان کو بھی بلا لیا ہوتا تبسو فرمایا سمجھ گئے میرے چہرے پر جو لکھا تھا وہ اس نے پڑھ لیا میرے چہرے پر جو لکھا تھا وہ اس نے پڑھ لیا پکاسا بن گئے سورج سوالی ہو گئی میرے چہرے پر جو لکھا تھا وہ اس نے پڑھ لیا ہر پکاسا بن گئے سورج سوالی ہو گئی پوچھا کہ ہولیا کیا ہے ہولیا بتا دیا سمجھ تو پہلے ہی گئے تھے کہا ایسا تجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے کہا جی معلوم ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا کہا وہ میرے باپ علی ہے اور ان کے فقر اور فاقے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لنگر جاری ہے اب دیکھیے اقبال کا مقام مقام میں فقر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام میں فقر ہے کتنا بلند شاہی سے روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے اور یہ اتباع ہے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ عنہ کو آواز دیا کہ آئے عائشہ ذرا وہ کپی تو اٹھا لانا جو دیے کا کام دیتی ہے آج کاشانہ نبوت میں کھجور بھی کھانے کے لیے نہیں کپی کو ذرا ترچھا کیا تیل اس میں موجود نہیں تھا دست مبارک سے اسے پھاڑا کتنا تیل اس میں لگا رہ گیا ہوگا تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوشت مبارک سے کھایا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے کھایا فرماتے ہیں کہ پانی پی لیا اس تمام دن کی غذا میری یہی تھی اور عائشہ کی غذا یہی تھی فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مہینوں ہمارے گھر سے دھواں نہ اٹھا کرتا یعنی کوئی پکنے والی چیز نہ پکا کرتی کھجور اور پانی پر بسر ہوا کرتی تو اب دیکھا آپ نے دونوں کا اتصال اللہ اے افراد امت محمدیہ اگر عبادت کو حقیقت ہی سمجھ بیٹھے ہو تو اس سے آگے بڑھو اس لیے کہ فضبر کی طرف آنا ہے دل جب احساس کی آنچوں سے پگھل جاتا ہے دل جب احساس کی آنچوں سے پگھل جاتا ہے غم غم جانا دورہ میں بدل جاتا ہے دل جب احساس کی آنچوں سے پگھل جاتا ہے غم جانا غم دورہ میں بدل جاتا ہے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فکر ہے تو امت کی فکر ہے جب رو رہے ہیں تو امت کے لیے رو رہے ہیں اس میں دوست بھی شامل ہیں اس میں دشمن بھی شامل ہیں تو فس بل صبرن جمیلا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر نماز چھوڑ دی جائے اور زکات پر آیا جائے جی یہ بات نہیں اس کی وجہ کیا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ جب پہلوان پہلوان بننے کی کوشش کرتا ہے تو دو چیزیں کام کرتی ہیں پہلے کثرت کر کے اپنے جسم کو سنوارتا اور درست کرتا ہے پھر اکھاڑے میں اتر کر کسی کو پسارتا ہے تو فرمایا کہ جسم کی درستگی جو ہے وہ مثل روح اور قلب کے درستگی کے ہے اور وہ قلب اور روح کی درستگی نماز روزہ حج اور زکات سے ہوتی ہے اور جب اکھاڑے میں پچھاڑنے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ آدمی کے معاملات ہیں یعنی مخلوق ہے جسے حقوق العباد کہا کرتے ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو یہ ارشاد فرما دیا کہ فصبر صبرن جمیلا اے محمد صبر کا کوئی آخر نہیں ہے یہ تو گود سے شروع ہوتا ہے اور گور کر جاتا ہے تو پھر نوازوں کے صبر کا آخر کیسے ہو جاتا ہو سکتا ہے اور پھر متعلقین کے صبر کا آخر کیسے ہو سکتا ہے کبھی ہوا ہے اور پھر متبعین کے صبر کا آخر کیسے ہو سکتا ہے ہے کبھی ہوا تو معلوم ہوا کہ نانا نے بھی صبر سے منہ نہیں موڑا نوازوں نے بھی نہیں موڑا صحابہ نے بھی نہیں موڑا تابعی نے بھی نہیں موڑا تابعی نے بھی نہیں موڑا اولیاء امت نے بھی نہیں موڑا تو اللہ کلیلہ اور فس بر جمیلا ایک اور آئے کھول رہی ہے فس جمیل اے محمد نہ سمجھ بیٹھنا کہ درگزر کرنے کا آخر ہو گیا درگزر کرنے کا کوئی آخر نہیں ہوا کرتا فس پار سفل جمیل ایسا درگزر کرو جو درگزر کرنے کا حق ہے ایسا اگر جتا کے کیا بھی تو لطف کیا ایسا اگر جتا کے کیا بھی تو لطف کیا اس طرح حدوں کے دست گدا کو خبر نہ ہو بخشش کی آبرو نہیں رہتی نہ مجھ سے یوں بخش دو کہ اہل خطا کو خبر نہ یا تھوڑا سا پانچ منٹ کا وقت لوں گا تاکہ یہ بات سامنے آ جائے کہ ممبروں پر کتابوں پہ تقریروں پہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بھائی سوال کرنے کی بڑی ممانعت ہے تسلیم فرمایا جناب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سوال کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں روز حشر رب تبارک کو تعالیٰ کے سامنے یوں حاضر کیے جائیں گے کہ ان کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا اور لوگ سمجھ لیں گے کہ اس نے سوال کی عادت ڈال لی ہے یہ تو سوالی کا معاملہ ہے اب سائل کو دینے والا معاملہ سن فرمایا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سوالی گھوڑے پر بھی آئے اور جوڑا بھی پہنے ہو جب بھی اسے دے دیا کرو ممکن ہے کہ گھوڑا بھی مانگے کا ہو اور جوڑا بھی مانگے کا ہو کتنے درد مند کسی کو خبر نہیں کتنے درد مند کسی کو خبر نہیں پھرتے نہیں جو چاک گریبا کیے ہوئے کتنے درد مند کسی کو خبر نہیں پھرتے نہیں جو چاک گریبا کیے ہوئے کہ یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے خدا ہی خوب واقف ہے کہ کس پہ کیا گزرتی ہے یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے خدا ہی خوب واقف ہے کہ کس پہ کیا گزرتی ہے میرے دادا نے بھی لکھا ہے کہ خدا کسی کو کبھی صاحب غرض نہ کرے خدا کسی کو کبھی صاحب غرض نہ کرے سخی ہے کون یہ دستے سوال کیا جانے خدا کسی کو کبھی صاحب غرض نہ کرے سخی ہے کون یہ دستے سوال کیا جانے چنانچہ سوالی کو سوال سے روکا گیا ہے لیکن پورا کرنے والے کو دینے سے نہیں روکا گیا فرمایا جناب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سائل کو بکری کا جلا ہوا کھر ہی دے دیا کرو یعنی کم سے کم سے چیز ہو اسے بھی گریز مت کرو بلکہ دے دیا کرو اسے تلسی داس لکھتا ہے کہ تلسی جگ میں آئے کہ دو ہی چیزیں کام تلسی جگ میں آئے کہ دو ہی چیزیں کام دینے کو چٹکی بھلی اور لینے کو ہر نام تلسی جگ میں آئے کہ دو ہی چیزیں کام دینے کو چٹکی بھلی اور لینے کو ہر نام یہ حدیث کا ترجمہ ہے فرمایا جناب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کم سے کم نیکی کو کم مت سمجھو ممکن ہے کہ یہی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے اور کم سے کم بدی کو بدی مت سمجھو کم ممکن ہے کہ یہی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے حدیث سنی فرمایا جناب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عابدہ اور زاہدہ کو اس لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا کہ اس نے ایک بلی کے بچے کو پیاسا مار دیا ہوگا اور جو آدمی کے بچے کو پیاسا مار دے جو آدمی کو پیاسا مار دے فرمایا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آبدہ اور زاہدہ کو اس لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا کہ اس نے ایک بلی کے بچے کو پیاسا مار دیا ہوگا اور کہ ایک فاحشہ عورت کو اس لیے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا کہ اس نے سردی میں شدت کے جاڑے میں ایک کتے کے بچے کو اٹھا کر اپنے لباس میں چھپا لیا ہوگا کہ اس کو گرمی پہنچ جائے رب کو مخلوق پر یہ احسان پسند آئے گا تو دیکھا نا آپ نے تلسی جگ میں آئے کہ دو ہی چیزیں کام دینے کو چٹکی بھلی اور لینے کو ہر نام تو کمل اللہ اللہ کلیلا اے محمد عبادت کی تو کمی کر دو جاگنے میں کمی کر دو اور چکر لگانے میں ذاتی کر دو یعنی مخلوق سے زیادہ سے زیادہ متعلق ہو جاؤ کہ غم میسر ہے تو اس غم کو غم کون بنا اور دل ہنسی ہے تو محبت بھی ہنسی پیدا کر اور آخر میں اس گزارش پر معاملہ ختم ہوتا ہے کہ قرآن کا سمجھنا نہ صرف صحابہ کا کام تھا نہ صرف تابعین کا کام تھا نہ صرف تبا تابعین کا کام تھا بلکہ قرآن کا خود قرآن کے اندر دعویٰ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ بالتحقیق ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے ارے ہے کوئی سمجھنے والا تو معلوم ہوا کہ علماء ظاہر نے قرآن کو ایسا کچھ بنایا اور دکھایا کہ آدمی کو وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے دوسری حدیث یاد آتی ہے فرمایا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کا ایک موجودہ یہ بھی ہے کہ جتنا اس میں ڈوب کے چلے جاؤ گے تم پر کھلتا ہوا چلا جائے گا سوزا ہوں دو مجھے راز ہوں اور خود ہی شرح راز ہوں تیسری حدیث فرمایا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رب تبارک کو تعالیٰ سے باتیں کرنے کو جی چاہا کرے تو قرآن پڑھا کرے کسی صحابی کا نام لیا کسی ولی کا نام لیا یونیورسلٹی اور عمومیت پائی جاتی ہے کہ جب رب تبارک کو تعالیٰ سے باتیں کرنے کو جی چاہا کرے تو قرآن پڑھا کرو صحابہ کا جی چاہا انہوں نے قرآن پڑھا تابعین کا جی چاہا انہوں نے قرآن پڑھا تب کا جی چاہا انہوں نے قرآن پڑھا آج ہمارا جی, جی چاہے باتیں کرنے کو تو قرآن پڑھو چوتھی حدیث یا رات یہ جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھا کرو تو یہ سمجھا کرو کہ مجھ پر نازل ہو رہا ہے نزول کی ایک وہ بھرپور کیفیت جو گزر چکی جناب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ خفیف اور ہلکی سی کیفیت ہم وقت اپنے قاری پر گزرتی رہے گی اسی مقام سے جب اقبال گزر رہا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف سید شیخ عبد القاجی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعد میں فرماتے ہیں کہ صاحب زادے اگر بچے کی ٹانگیں کمزور ہیں ایک ہزار برس تک بھی اس کو انگلی پکڑ کر چلاؤ گے چلنا نہیں آئے گا فرماتے ہیں کہ افسوس کہ تیری ایمان کی ٹانگیں بھی کمزور ہو چکی ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے چلانا تیرے کس کام آئے گا تا وقت ہے کہ تو اپنی قوت کو بروئے کار نہیں لائے گا تو معلوم ہوا کہ قرآن خود پڑھے اور رحل اللہ لکھا ہے کہ جب تجارت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 الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار الذنوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله صنع صنع يا جو احتسابا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم أنبياء صحابتي ازواج مطہرات أهل بيت اصحاب صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین محبین مقربین اولیاء امت اور مبین امت کی اللہ حضرت کی بفوں سے یا اللہ اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبین اور مقربین کے صدقے میں ہر مسلمان کو نور ایمانی صحت جسمانی اصل حلات اس کے مخال عطا کرو بے روزگاروں کو روزی عطا کرو گنہ ہزاروں کو توبہ کی توفیق عطا کرو مصیبت دسوں کی مصیبت آسان ہو بے اولاد کو صالح اولاد عطا کرو یا اللہ کشتی ہماری جس بھور میں پھنسی ہوئی ہے بدوبر فرور کو صلی اللہ علیہ وسلم نکال دو احمد مختار کا ہے واسطہ حیدر قزار کا ہے واسطہ واسطہ ازواج کا اتھار کا واسطہ اصحاب کا ابرار کا واسطہ ہے اس رقیب غار کا واسطہ ہے بوزر غفار کا اور مظہر خاطی لگائے ہاتھ ہے اور نظر ہے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد وعال ہی واصحاب ہی وضولیات ہی اجمعین برحمت دیر ہو گئی یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے کرم فرما رشید صاحب کی حاضری اس سال پھر ہو رہی ہے اور مزید کرم انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میری اس ناچیز آواز کو اپنے ساتھ وہ مجھے تجربہ اور خانہ کعبہ لے کر جا رہے ہیں تاکہ جہاں وہ اپنا حسن عقیدت کا کی نظر کریں وہاں اس گنہگار کے کشکوں سے بھرے ہوئے اس کے اشعار کو بھی پیش کر سکیں تاکہ اس طرح سے روحانی اعتبار سے میری بھی اس بات جائے جب انسان وہاں پہنچتا ہے اس مقدس بارگاہ میں تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں ہر شخص کے اپنے جذبات ہوتے ہیں لیکن شاعر اس کو الفاظ کا جامع پہنا کر پیش کرتا ہے اس وقت میرے کرم فرما کے جو جذبات ہیں اور جس طرح ہوں گے میں ان کو اپنے اشعار میں اس طرز پر پیش کر رہا ہوں یہ خاک کا نجم باغ غلام فلک نصیب ہوا آج نجم باغ غلام کے آستان ہے میسر پہ درود و سلام کے آستان ہے میسر پائے درود و سلام ورنہ کہاں غلام کا سر اور در حضور کہاں یہ کب مجال تھی میری کہ میں یہاں آتا جان تھی میری کہ میں یہاں آتا اگر حضور کا لطف و کرم نہیں پاتا اگر حضور کا لطف و کرم نہیں پاتا مجال تھی میری کہ میں یہاں آتا اگر حضور کا لطف و کرم نہیں پاتا یہ آرزو ہے کہ آغاز گفتگو کر لوں یہ آرزو ہے کہ آغاز گفتگو کر لوں بہا کے اشک تمنا اگر وضو کر لوں بہا کے اشک تمنا اگر وضو کر لوں نہ میں ہوں عرض تمنا کی رسم سے آگا نہ میں ہوں رسم تمنا کی نہ میں ہوں عرض تمنا کی رسم سے آگا مگر طلب کا تقاضا کے ہو کرم کی نگاہ مگر طلب کا تقاضا کے ہو کرم کی نگاہ مگر طلب کا تقاضا کے ہو کرم کی نگاہ مگر طلب کا تقاضا کے ہو کرم کی نگاہ نہ مجھ کو ن الفت ہے نئے خدا دانی نہ مجھ کو دام الفت ہے نئے خدا دانی مگر یہ بات کے اشکوں کی ہے فراوانی مگر یہ بات کے اشکوں کی ہے فراوانی ازل سے ڈھونڈ رہی تھی جسے ہماری نظر ازل سے ڈھونڈ رہی تھی جسے ہماری نظر اسی کریم کا بندہ نواز کا ہے یہ در اسی کریم کا ازل سے ڈھونڈ رہی تھی جسے ہماری نظر بندہ نواز کا ہے یہ در اسی کریم کا ہزار بار میں آؤں یہ آرزو تھی میری ہزار بار میں آؤں یہ آرزو تھی میری جاؤں لوٹ کے اب دل سے گفتگو ہے میری نہ جاؤں لوٹ کے اب دل سے گفتگو ہے میری نہ جاؤں لوٹ کے اب دل سے گفتگو ہے میری شوق کی یہ آرزو طواف کروں میں شوق کی یہ آرزو طواف کروں تو عمر کہتی ہے حشر اعتکاف کروں تو عمر ہزار بار میں آؤں یہ آرزو تھی میری نہ جاؤں لوٹ کے اب دل سے گفتگو ہے میری ہجوم شوق کی یہ آرزو زواف کروں ہجوم کی یہ آرزو طواف کروں تو عمر کہتی ہے تا حشر اعتکاف کروں تو عمر کہتی ہے تا حشر اعتکاف کروں اور لبوں پر نام تیرا آدم حیات رہے لبوں پہ نام تیرا تادم حیات رہے تو اس حیات کو بھی تا ابد سبات رہے تو اس حیات کو بھی ابد رہے کچھ ایسا اپنی محبت سے سرفراز کرے کچھ ایسا اپنی محبت سے سرفراز کرے کچھ ایسا اپنی محبت سے سرفراز کرے کہ دل و نظر کو دو عالم سے بے نیاز کرے دل و نظر کو دو عالم سے بے نیاز کرے حضور کچھ ایسا اپنی محبت سے سرفراز کرے کہ دل و نظر کو دو عالم سے بے نیاز کرے دل و نظر کو دو عالم سے بے نیاز کرے اور کرم کے پھول سے بھر دیں مراد کا دامن کرم کرم کے پھول سے بھر دے مراد کا دامن کرم کے پھول سے بھر دے مراد کا دکھا دے جو ہے پس چل من روشنی بھی دکھا دے کے پھول سے بھر دے مراد کا دامن وہ روشنی بھی دکھا دے جو ہے پس چل من روشنی سنی بھی دکھا دے جو ہے پس چلمن در قبول میری حاضری پہ باز ہو جا در قبول میری میری حاضری پہ باز ہو جائے در قبول میری حاضری پہ باز ہو جائے کہ روز حشر غلامی پہ مجھ کو ناز ہو جائے کہ روز حشر غلامی پہ مجھ کو ناز ہو جائے در قبول میری حاضری پہ باز ہو جائے در قبول میری حاضری پہ باز ہو جائے کہ روز حشر غلامی پہ مجھ کو ناز ہو جائے کہ روز حشر غلامی پہ مجھ کو ناز ہو جائے کچھ ایسا اپنی محبت سے سرفراز کرے کچھ ایسا اپنی محبت سے سرفراز کرے دو عالم سے بے نیاز کرے دل و نظر کو دو عالم سے بے نیاز کرے یہ کب مچال تھی میری کہ میں یہاں آتا اگر کرم نہیں پاتا یہ موٹ خاک کہاں اور یہ سیل نور کہاں کہاں غلام کا سر اور در حضور کہاں کہاں غلام کا سر اور در ہاں، جب یہ حضوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جو آدمی کا تصور ہوتا ہے کہ کس دربار میں اس کی حاضری ہوئی ہے تو وہ کچھ اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے عقل کہتی ہے کہ تو قدم تک پہنچا عقل کہتی ہے کہ تو ان کے قدم تک پہنچا عقل کہتی ہے کہ تو ان کے قدم تک پہنچا اور عشق کہتا ہے کہ تو لو قلم تک پہنچا عشق کہتا ہے کہ تو لو قلم تک پہنچا کہتا ہے کہ تو عقل کہتی ہے کہ تو ان کے قدم تک پہنچا عشق کہتا ہے کہ تو لو قلم تک پہنچا عشق کہتا اشک کہتے ہیں کہ تو حاصل غم تک پہنچا اشک کہتے ہیں کہ تو حاصل غم تک پہنچا بینائی کو میرا جوئی اشک کہتے ہیں کہ تو حاصل غم تک پہنچا اشک کہتے ہیں کہ تو حاصل غم تک پہنچا دیکھ کر مجھ کو مدینے میں فرشتے بولے دیکھ کر مجھ کو مدینے میں فرشتے تک پہنچا یہ وہ مجرم ہے جو آغوش کرم تک پہنچا عمل تھا نہ کوئی گن نہ کوئی بات بھلی نہ عمل تھا نہ کوئی گن نہ کوئی بات بھلی باوجود اس کے بلاوا تیرا ہم تک پہنچا باوجود اس کے بلاوا تیرا ہم تک پہنچا عمل تھا نہ کوئی گن نہ کوئی بات بھلی نہ عمل تھا نہ کوئی گن نہ کوئی بات بھلی باوجود اس کے باوجود اس کے بلاوا تیرا ہم تک پہنچا جب لیا نام کسی نے سر محفل ان کا اس طرح دل و جان دید نم تک پہنچا بے دل و جان دید نم تک پہنچا دیکھ کر مجھ کو مدینے میں دیکھ فرشتے بولے دیکھ کر مجھ کو مدینے میں فرشتے بولے یہ وہ مجرم ہے جو آغوش کرم تک پہنچا یہ وہ مجرم ہے جو آغوش کرم تک پہنچا عمل تھا نہ کوئی گن نہ کوئی بات بھلی نامل تھا نہ کوئی گن نہ کوئی بات بھلی باوجود اس کے بلاوا تیرا ہم تک پہنچا باوجود اس کے بلاوا تیرا ہم تک پہنچا نامل تھا نہ کوئی گن نہ کوئی بات بھلی نامل تھا نہ کوئی گن نہ کوئی بات بھلی باوجود اس کے بلاوا تیرا ہم تک پہنچا باوجود اس کے بلاوا تیرا ہم تک پہنچا جب لیا نام کسی نے سر محفل ان کا اس بے دل و جان نم تک پہنچا جان دیدہ نم تک پہنچا کہتی ہے کہ تو ان کے قدم تک پہنچا عقل کہتی ہے کہ تو ان کے قدم تک پہنچا عقل کہتی ہے کہ تو ان کے قدم تک پہنچا اور عشق کہتا ہے کہ تو لو کلم تک پہنچا عشق کہتا ہے کہ تو لو قلم تک پہنچا عشق کہتا ہے کہ تو عقل کہتی ہے کہ تو قدم تک پہنچا عشق کہتا ہے کہ تو لو قلم تک پہنچا عشق کہتا ہے کہ تو لو قلم تک پہنچا آنکھ کہتی ہے کہ بینائی کو